اس حکم سے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس حکم سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس حکم پر عمل کرنے کی ترتیب پر تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی اور تہارت ہے اس حکم پر عمل کرنے میں تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی اور تہارت ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو حقیقت حال ہو دونوں تینوں بٹن میں آہستہ سے اس سے پہلے بات ہو رہی طلاق کے متعلق ہی کہ اصل سمجھداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو طلاق کی ضرورت پیش آئے ٹھیک تو جس کو سنت طلاق کہا ہے وہ طلاق دی جائے یعنی ایک طلاق توہر کے اندر پھر دوسری کی بھی ضرورت نہیں لیکن اگر دوسری بھی دیتا ہے تو بس دو کے بعد بند کر دے اگر عدت کے اندر رجوع ہو گیا تو اچھی بات دونوں سلو سلامی والی شکل ہو گئی لیکن اگر عدت کے اندر سلو نہیں ہوئی اس عورت کی عدت پوری ہو گئی جس عورت کو دو طلاقیں یا ایک ہوئی ہے تین نہیں ہوئی اس عورت کی عدت پوری ہو گئی تین مہینے یا جو بھی اس نے عدت گزارنی تھی اب اس کے بعد پہلا والا شوہر اس اپنی متعلقہ بیوی سے نکاح کر سکتا ہے وہ درمیان میں جو حلال وغیرہ کی کہانی ہے وہ کوئی کہانی کی ضرورت نہیں میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے اگر خود حکم دیتا ہے اسلام حلالہ کرنے کا تو پھر تو عجیب بات ہے پھر اس دوسرے شوہر کے پاس کیا ہونا ہے تو پہلے شوہر کے پاس کیا ہونا ہے بات تو وہ ایک ہی ہے اصل میں تو شوہر اول کو اصلاح کے طور پر یہ بات کہی گئی کہ تین طلاق کے بعد اب تمہاری بیوی نہیں ہے وہ اتفاقاً ایسا ہو گیا اس کو بھی تھوڑا سا اب موقع مل گیا ہے سمجھ آ گئی ہے لیکن جس نے تین طلاقیں نہیں دی دو دی ہیں یا ایک دی عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا تھا نکاح کی ضرورت نہیں تھی لیکن عدت کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا عدت ختم ہو گئی تین طلاقیں نہیں دی تھی ایک یا دو دی تھی اب دوبارہ یہ شخص اپنی اسی متعلقہ بیوی سے نکاح کر سکتا ہے اس میں درمیان میں کوئی کی بات نہیں ہے یہ عہد کریمہ ایک صحابی اور صحابیہ کے واقعے کے اوپر نازل ہوئی مشہور صحابی ہیں آپ نے کہیں کتابوں میں پڑھا ہوگا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک بہن تھی جمیلہ بنت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک جگہ پر رشتہ آیا اور بھائی کے ساتھ مشورہ ہوا بھائی نے مشورے میں بات طے کر دی بھائی ٹھیک ہے رشتہ کر دینا چاہیے بہن کا رشتہ کر دیا کچھ عرصہ تو وہ خاتون رہی لیکن اس شخص نے جمیلہ بنت یسار کو طلاق دے دی پھر حضرت ماقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عدت کے دوران سمجھایا کہ بھائی کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر تم طلاق دے دیتے ہو تو ابھی شریعت نے آپ کو حق دیا ہے آپ نے ایک طلاق دی ہے یہ عدت کے دن چل رہے ہیں آپ اپنی بیوی سے رجوع کر لو لیکن وہ شخص نے سمجھا بات حضرت ماقل رضی اللہ تعالیٰ کی اور اس نے عدت کے درمیان میں اپنی بیوی سے رجوع نہیں کیا تین عدت ختم ہو گئی جب عدت ختم ہو گئی تو مختلف جگہوں سے اس لڑکی کے رشتے آنے لگ گئے جس میں سے اس بندے کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ تو رشتہ ٹھیک تھا جس نے طلاق دی تھی اس نے بھی رشتہ بھیج دیا اس خاتون نے اپنے بھائی سے یہ بات کہی ہے کہ میرا رشتہ تو ظاہر ہے کہیں نہیں ہے تو اسی سے بات چیت کر لو اور اس کو سمجھا لو کہ بار بار دوسرے دوسرے شوہر دیکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر وہ غلطی پر نادم ہے اور آئندہ اس طرح جذبات نہیں کرے گا تو میرے لیے وہ پہلا شوہر ہی ٹھیک ہے بھائی نے کہا بہن کو کہ میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اس کو میں نے رشتہ نہیں دینا کیونکہ عدت کے درمیان میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے اس کو بلایا ہے سمجھایا ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں تھی طلاق دینے کی چلو تم نے دے دی ابھی تمہاری بیوی عدت کے اندر ہے رجوع کر لو لیکن اس نے ہر درمی کی ہے رجوع بھی نہیں کیا ہے اب جب اور لوگوں نے رشتے پوچھنا شروع کیے ہیں تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے رشتہ ملنا چاہیے تو میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اس کو رشتہ نہیں دینا ہے کسی اور کو دینا ہے بہن نے تو ایک بھائی کے سامنے بات کی ہے کہ میرا رشتہ اسی کو دے دے جب نہیں مانا تو خاموش ہو گئی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایت کریمہ نازل ہو گئی حضرت نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ماقل کو بلا کر لے آؤ کہ جبرائیل بتا رہے ہیں کہ ماقل نے قسم اٹھائی ہے اس پہلے شوہر کو رشتہ نہ دینے کے بارے میں کہ میں ہرگز نہیں دوں گا رشتہ اس کو چنانچہ حضرت ماقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کو سمجھایا کہ قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا ہے قرآن مجید میں کہ فلا تعزلوهن ہن ينكحن ازواج ہن تراضوا بينهم و بین بالمعروف ولی کو یہ حکم ہوا ہے کہ تم نہ روکو اپنے ماتحت لڑکیوں کو اپنے پرانے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جبکہ وہ باہم دونوں راضی ہیں اور دستور کے مطابق آئندہ رہنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں معذرت چاہتا ہوں اور میں اسی پرانے بہنوئی کو اپنی بہن کا رشتہ دے دیتا ہوں پھر قسم سے قسم ٹوٹ گئی پھر قسم کا کفارہ ادا کیا حضرت ماخل نے یہ اعتنا سے فرمایا ظال کا عزو بہی من کان امین کو مبمین بلّہ ولیم ملا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس عید کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے اس شخص کو جو ایمان والا ہے وہ نصیحت کیا ہے ظالکم ازکالکم و اطہر اگر طلاقیں تین نہیں تھی ایک یا دو تھی عدت گزر گئی اس لڑکی کا نکاح اگر وہی پہلا شوہر مانگتا ہے اسی کو دینا بہتر ہے تمہارے لیے اس میں پاکیز بھی ہے زیادہ طہارت ہے کہ وہی شوہر ہے وہی بیوی ہے ایک دوسرے کے عیب سب کو جانتے ہیں بس آپ گزارا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک اللہ مان تم تعلمون اللہ حقیقت حال کو جانتا ہے تم نہیں حقیقت حال کو جانتے ہو کہ عورت کے لیے پہلا شوہر کتنا بہتر ہے اور دوسرا شوہر کتنا مضر ہے یا دل میں اس کی کوئی باتیں اور آ سکتی ہیں بس وہ پہلے پر راضی ہے بس خاموشی اسی میں بہتر ہے پہلے رشتہ دے دیں اور حقیقت ہے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی اپنی گزارشات میں عرض کیا ہے اور آپ ازا سمجھدار ہیں کوئی شوہر دنیا میں کامل الصفات نہیں ہو سکتا مگر انبیاء کی ذات ہے انسانوں میں اور کوئی عورت وہ سو فیصد جنت کی صفات والی نہیں ہو سکتی وہ بھی اسی دنیا کی خاتون ہے اور اس سے کوئی غلطیاں وغیرہ ضرور ہوں گی بس اسی درمیان میں ہی ایک نظام چلانا ہے یہی وجہ ہے کہ شور کو بھی کچھ صبر و تحمل کا درس دیا شریعت نے کچھ بیوی کو دیا ہے ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرو تو اس صبر کے اوپر انعام ملتا رہے گا میں نے ایک واقعہ کسی جمعے کے بیان میں عرض کیا تھا کہ ایک ہندوستان کے بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ گزرے ہیں مظہر مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں مظہر نام ہے ان کا اور بہت ان کے علماء بھی حلقہ درس میں بیٹھنے والے بڑے بڑے صوفیاء بھی لیکن ان کی بیوی کی تند ہوئی بڑی مشہور تھی بہت سخت مزاج تھی اور بہت بے ادبی سے پیش آتی تھی اگر اتفاق سے ان کی خانقاہ میں مجلس میں کوئی شخص گیا اور وہ بزرگ موجود نہیں تھے تو اتفاق سے اس نے یہ دل میں خیال کیا کہ چلو گھر کا دروازہ کھٹکا کے پوچھ لیتے ہیں کہ آج حضرت صاحب کہیں سفر پر ہیں یا تھوڑی دیر میں آ جائیں گے یا حال کیا ہے ان کا جیسے اس نے دروازہ کھٹکایا خاتون انگل اندر سے پوچھتی ہے کہ کون ہے کیا کام ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے پیر صاحب کا پوچھتی ہوں مزر مدر صاحب مدرسہ لوہوں میں کدھر ہیں وہ شروع ہو جاتی تھی ہے پیر تم بھی پیر ایسے مرید سارے قدے جمع ہو گئے بدتمیز اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور اس طرح ہے اس طرح ہے یہ شخص نے اور یہ شخص ہے کون وہ ریاست کا علامہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت بزرگ آدمی ہے ریاست ہندوستان کی کسی ریاست کا سردار ہے مسلمان علاقہ وہ جو ریاست ہے مجھے نام یاد آ جائے گا کس وقت بتا دوں گا وہ سردار صاحب ہیں بڑا اور مسلمان بھی اس نے بڑا محسوس کیا یہ کیا ہوتی ہیں عورتیں اور اس طرح اس نے تماشا بنایا وہ بیٹھ گئے حضرت صاحب کہیں سفر سے واپس آ گئے ان کو بتایا کہ مرزا صاحب ہماری تو اصلاح ہوئی ہوئی ہے لیکن ہمیں تو آپ کی اصلاح کے اوپر بہت تعجب ہوا ہے میری تو آپ کی بیوی نے اصلاح کر ہی دی ہے کہ تم بھی ایسے کر دے تمہارا پیر بھی ایسا ہے اور تم لیکن آپ کی بیوی اور آپ کے بارے میں اور آپ اتنے بڑے بزرگ اور یہ ایک باتیں اس نے کر دی ہیں اس نے کہا بیٹھو آپ کو کیا پتہ ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے ولایت اسی صبر و تحمل میں ہی نہ ملی ہو وہ اس طرح کرتی جاتی ہے میں صبر کرتا جاتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی صبر پر ہی اللہ تعالیٰ ولایت عطا کی ہے کوئی بات نہیں آپ پریشان نہ ہو ہماری پیری اپنی جگہ پر مسلم ہے تمہاری سرداری اپنی جگہ پر مسلم ہے کوئی کسی کی عہدے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو بات یہ کہ صبر و تحمل کا درس اس لیے دیا ہے کہ حتی الامکان اس نظام کو چلانے کی کوشش کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو بیویوں کو طلاق کی ترتیب کی طرف لایا ہے اور اس میں بھی حقیقت حال میں دھوکہ ہو گیا تھا وہ دھوکہ اس طرح پھر کسی موقع پر تفصیل سے عرض کریں گے دوسری خواتین نے آپ کی اس نئی بیوی کو کچھ ذہن میں باتیں ڈال دی تھی کچھ اور عورتوں نے وہ ایسی شادی تھی وہ جیسے حضرت سے ملاقات ہوئی تو وہ باتیں کرنے لگی آپ کو حقیقت حال قیر عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات ہے آپ کو حقیقت حال پتہ نہیں تھا اور آپ نے اس خاتون کو طلاق طلاق دے دی ورنہ وہ ایک مہینے کی کی کی قسم یا اصلاح کے لیے کبھی سمجھایا نوبت نہیں تو مطلب یہ ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ گھر کا نظام چلتا ہے اور اگر کہیں ایسی صورت حال ہو گئی کہ ایک یا دو طلاقیں تو بہتر یہی ہے کہ وہ خاتون پہلے شور کو اگر راضی ہے تو اسی کے نکاح میں دینی چاہیے نیا شور اس کے لیے منتخب نہ کیا جائے اس صحت کریمہ میں دو باتیں اور ہیں ایک اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تعزلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترازو بينهم بالمعروف یہ خاص بات ہے ولیوں کو خطاب ہوا جو لڑکی کا ولی ہوتا ہے جو رشتہ کرانے والا باپ بیٹا یعنی لڑکی کا بھائی یا بعض دفعہ خاتون بیوہ ہے تو اس کا بیٹا یا اس لڑکی کا اور کوئی نہیں ہے تو چچا یہ لڑکی کے رشتہ کرانے والے ولی ہوتے ہیں ولی کا معنی قریبی یہاں پر ولیوں کو حکم دیا ہے کہ تم ان لڑکیوں کو نکاح کرنے سے نہ روکو اگر یہ لڑکیاں متعلقہ اپنے پرانے شوہر کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتی ہیں تو شرط وہی ہے ایک دو طلاقیں ہوئی تین نہیں ہوئی اس میں دو باتیں ہیں ایک یہ کہ نکاح کرانے میں ولی کو اختیار ہے ہی تو شریعت یہاں ولی کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنی اس ماتحت لڑکی کو اپنے سابق شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکو مطلب یہ یہ روک سکتا ہے لیکن اس جگہ پر حکم آ گیا کہ اگر سابق شوہر سے وہ رشتہ کرنا چاہتی ہے نہ روکو راضی ہیں تو بس ٹھیک ہے دوسری بات اس مسئلے سے یہ اخذ ہوئی کہ عورت کی مرضی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جس لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہے اس کی رضا کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اس لڑکی کی مرضی ہے کہ میرا رشتہ سابقہ شوہر جو مانگ رہا ہے اسی کو دے دیا جائے بھائی نہیں دے رہا بھائی کو اختیار ہے روکنے کا وہ روک رہا ہے اور لڑکی کو اختیار ہے اپنی پسند کے اظہار کا وہ اپنی پسند کا اظہار کر رہی ہے کہ مجھے فلانی جگہ میں رشتہ وہ پہلا شوہر مانگ رہا ہے تو دے دو تو شریعت نے لڑکے کو یہ کہا کہ آپ اپنی بہن کا رشتہ کرا دیں وہ سابقہ شوہر جو اس کا رشتہ مانگ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ ولی کو رشتہ کرانے میں اختیار ہے دینے نہ دینے میں اختیار ہے اور اس بچی کی رضا کا درمیان میں دخل ہے اگر صرف بچی اپنی مرضی سے رشتہ کر لیتی ہے وہ رشتہ نہیں ہوگا ولی بغیر اجازت خاتون لڑکی کے اپنی مرضی سے رشتہ کر دیتا ہے اور وہ لڑکی بالے گا ہے رشتہ منعقد نہیں ہوگا رشتہ معلق رہے گا ولی کی اجازت ہے رشتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں من نکحت بغیر اذن ولیہا یہ باطل باطل باطل کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتی ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکی نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا باطل باطل باطل کو نکاح نہیں ہوا ایک اور مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا لا نکاح الا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا مگر ولی کی رضا کے ساتھ نکاح منعقد ہوگا حتیٰ کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالی کا مسلک احناب کے ہاں تو یہ نکاح معلق ہو گیا ولی کی رضا شامل حال ہوئی نکاح ہو گیا ولی کی عدم رضا درمیان میں آئی نکاح ختم ہو گیا امام شافی رحمہ اللہ تعالی کہ ہاں یہ بات ہے کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد اگر انہوں نے آپس میں ترتیب کوئی کی ہے تو وہ ہاں، زنا ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کسی لڑکی نے کر لیا اور اکٹھے رہتے رہے تو یہ زنا ہوتا رہا امام صاحب کے یہاں بھی نکاح نہیں ہوا لیکن جلدی سے ولی کو پتہ چل گیا اس نے اجازت دے دی تو نکاح منعقد ہو گیا نہیں تو وہ نکاح رد سے پھنس ہو گئے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک دفعہ کہ ایوب صاحب کی غلطیوں میں سے آئلی قوانین کے غلط قانون انہوں نے ایجاد کیا ہے جیسے لڑکی ادھر سے اپنے شناخ کو لیا اور اٹھاتی چلتی پھرتی ہوئی عدالت کے اندر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنی خوشی رضا کے ساتھ اس لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں قاضی کو آرڈر ہے حکومت کی طرف سے تو ایسا نکاح فٹافٹ کرو اور ریکارڈ میں لکھو انعام ملے گا یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا لڑکی کی رضا صرف کافی نہیں ہے جب تک کہ ولی کی اجازت نہ ہو اور ولی کا نکاح میں دے دینا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ لڑکی کی اجازت شامل حال نہ ہو دونوں کو شریعت نے ملحوظ رکھا ہے اور دونوں کا لحاظ ہونا چاہیے اب اس میں گھروں کے اندر آزادی بے دینی کا ماحول کار فرما ہوتا ہے جس سے ایک اس والد کا اختیار اپنی اولاد پر نہیں چلتا جو پیدائش سے پہلے سے لے کر جوان اور بادل بلوغ تعلیم کے مراحل بھی اس نے اپنی لڑکی کے گزارے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لڑکی آزاد ہو گئی آپ نے ایک دو سال ڈھائی سال پہلے لاہور کا ایک قصہ اخباروں میں بڑی خوب لہجوں میں اس کو بڑھا بڑھا کر بیان کیا جاتا رہا اور لڑکی بیان دیتی رہی دوستو یہ سب بکے بکائے اور سب لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کہانیاں ہوتی ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی حضرت بہت بڑے بڑے جلسے جلوس بہت بڑے بڑے بعض دفعہ کے کارنامے حکومتوں کے ہاتھ ہوتے ہیں اور ایک ہدف منوانا چاہتی ہیں حضرت عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ سنایا کہ بھٹو کی حکومت تھی تو ایک وزیر تھا اس کو بھٹو صاحب نے معطل کیا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب کا جلسہ تھا پشاور میں تو وہ ولی وہ وزیر آیا رات کو ملنے کے لیے مفتی صاحب کو کہ آپ میرے خلاف مرد آباد کے امریکی ایجنٹ کے بھٹو کے پٹھو کے نعرے لگانے ہیں جلسے میں خرچہ میں دوں گا مفتی صاحب درویش آدمی تھے آپ حضرات زیادہ بہتر جانتے ہوں ایسے ویسے سیاسی مولوی صاحب نہیں تھے کہ وزن زیادہ ہے تو ادھر ہو جائیں تو وزن زیادہ ہے تو ادھر ہو جائیں ایسے نہیں تھے مفتی صاحب تو مفتی صاحب نے کہا بدتمیز آدمی ہم کوئی بکے ہوئی ہیں کوئی ایسی بات نہیں جو ہماری حق کی بات ہے ہم جلسے میں کریں گے وہ سیکٹری جو تھا صاحب کے نام مجھے پتہ ہے جو مفتی صاحب کا جلسے سیکٹری تھا وہ کہیں بندہ اس سے ملا وہ وزیر صاحب جس کو بٹو صاحب نے ختم کیا تھا کہ آپ کو جلسے کا خرچہ مرچہ دے دیں گے تو آپ مجھے جتنا برا بھلا کہہ سکتے ہو کہہ دو انہوں نے کہا کیوں کیا فائدہ اس نے کہا آپ برا بھلا کہو گے بھٹو صاحب سمجھے گا کہ یہ تو مولویوں کا بندہ نہیں ہے یہ تو ہمارا بندہ ہے تبھی تو مولوی اس کو مرد آباد کہتے ہیں لالچی کہتے ہیں مجھے وزارت بحال ہو جائے گی آپ لوگوں کے بھی کئی کام کر دیں مفتی صاحب جلسہ ہو گیا وغیرہ وہ اسٹیٹ سیکٹری درمیان میں جیسے کوئی موقع ملے تو وہ کہے فلانا وزیر وہ پٹ ہوئے امریکہ کا وہ مرد آباد ہے وہ لانت ہے وہ فلان اور آگے وہ جواب دینے والے تو بہت ہوتے ہیں نا مجاہدین نعرے کا جواب دینے والے بہت ہیں جیسے لال مسجد میں عبدالعزیز صاحب قدم بڑھاؤ لب گئی لب گئی آج ایک بھی لب گئی کوئی نہیں ہے واللہ ایک شخص بھی عبدالعزیز صاحب کا ملاقات کے لیے کوئی نہیں گیا کوئی نہیں گیا کیونکہ مجھے تو زیادہ پتا ہے عبدالعزیز صاحب کا اور کس کو کتنا پتا ہوگا تو یہ سارے ویسے ہی لبا ایک لبا ایک ہوتے ہیں یہ اتنا ہی جہاد جانتے ہیں اچھا ہاسپٹل سیکٹری تو یوں نعرے لگا دیے اور وہ صبح بھٹو صاحب نے سب سے بڑی سرخی لگا دی کہ وہ وزارت اس کی بحال ہو گئی ہے اور اندر کی کہانی یہ ہے بات یہ ہے کہ بہت ساری اخباروں میں چھپتی ہوئی کہانیاں اور خصوصاً یوں عدالت نے فیصلہ کر دیا اور یوں لڑکی نے باپ کے خلاف بیان کیا صرف عوام کو دین سے دور کرنے کے یہ پروگرام ہوتے ہیں کسی عالم کے دامن کو پکا پکڑ کر رکھو اگر دین کی سمجھ اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا المولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن طراز منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترزعوا أولادكم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف اللہ وعلموا ان اللہ تعملون رسید صدق اللہ العظیم اور ماؤں کی ذمہ ہے اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلانا جبکہ ارادہ رکھتے ہوں مکمل دودھ پلانے کا اور باپ کے ذمہ بچوں کی بچے کی ماں کا رزق کپڑے رہائش دستور کے مطابق لازم ہیں کسی کو اس کی وسعت کے خلاف تکلیف نہیں دی جائے گی نہ بچے کی وجہ سے بچی کی امی کو تکلیف دی جائے گی اور نہ بچے کی وجہ سے بچے کے باپ کو تکلیف دی جائے گی وہ الوارث سے نسل ایسی ذمہ داری بچے کی پرورش کے بارے میں وارث کے اوپر بھی ہے فَإِنْ ارادہ فِصَالًا عَنْ تَرَازِمْ مِنْهُمَا اگر میاں بیوی دونوں بچے کا دودھ چھڑانا دو سال سے پہلے چاہتے ہیں اور دونوں خوش ہیں آپس میں مشورہ بھی ہوا ہے فَلَا جناح عَلَيْهِمَا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْزِعُوا أَوْلَادَكُمْ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بچے کی اپنی ماں کے علاوہ کوئی اور دودھ پلائے اور ایسی کوئی شہری طبی مجبوری بھی ہے فلا جناح علیکم اذا السلام تم ماتم بالمعروف کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر جب تم اس دودھ پلانے والی کو اس کو دستور کے مطابق اس کا خرچہ وغیرہ روزینہ یہ نفقہ دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال پر باخبر ہے دیکھ رہا ہے کل طلاق کے متعلق بات ہوئی اور دوبارہ اگر کوئی شوہر عدت کے بعد نکاح میں لانا چاہتا ہے تو زیادہ بہتر ہے دوسرے طرف رشتہ دینے کے بنسبت نسبت آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بچے کو دودھ کون پلائے کس کی ذمہ داری ہے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ماں کے ذمہ بچے کا حق ہے بچے کو دودھ پلانا بلا وجہ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی کوئی عذر اس کو نہیں ہے تو وہ واجب کو ترک کر رہی ہے گناہ گار ہوگی شرعن اللہ رب العزت اس سے ناراض ہیں اور مستقبل کے لحاظ سے اولاد کا جو والدین صحیح حق ادا نہیں کرتے خواہ خوراک کے اعتبار سے خواہ دینی پرورش کے اعتبار سے وہ اولاد پھر نافرمان ہو جاتی ہے جب والدہ کو کسی قسم کا کوئی شرعی یا طبی عذر نہیں ہے تو بچے کو پورے محبت اور اہتمام کے ساتھ دودھ پلائیں پہلی بات تو یہ ہے قرآن مجید نے بل والدات وزلاد امیوں کے ذمہ یہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں حولین کاملین دو سال پورے اس جگہ پر <clears throat> قرآن مجید نے دو سال کا لفظ استعمال فرمایا ایک اور مقام پہ فرمایا حمل ہو و شہرہ ہو کہ دودھ پلانے کی مدت اور وضع حمل کی مدت وہ ڈھائی سال ہے اس عید کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ وہ اقل مدت حمل چھ مہینے اور مدت رضا دو سال ان دونوں کو اکٹھا کیا ہے کہ کم سے کم بچہ وہ چھ مہینے کے بعد پیدا ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ تو زیادہ بھی وقت لگ سکتا ہے عموماً نو مہینے دس مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے اسلامی کتب میں ایک امام کا نام آتا ہے امام زحاق زحاق کے معنی ہنسنے کے ہیں میں نے کبھی پہلے بھی عرض کیا ہوگا تو یہ شخص اٹھارہ مہینے میں یا انیس مہینے میں پیدا ہوا اس وقت تو یہ سہولتیں نہیں تھیں کہ بچہ نو دس مہینے ہو گیا نہیں پیدا ہوا ماں کے پیٹ میں دسواں مہینہ گیارہواں تو اپریشن کے ساتھ ترتیب بن جاتی تھی ماں کو بھی اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوا تو جب وہ پیدا ہوا تو اس کے دانت پیدا ہو چکے تھے اور وہ ہنس رہا تھا اسی سے ان کا نام ہی زحاق کا معنی ہوتا ہے ہنسنا تو نام پڑ گیا ان کا بعد میں وہ عالم بنے امام زحاق اسی سے ہی مشہور رہے تو دو سال مدت رضاعت ہے دودھ پلانے کی یاد رکھو یہ دودھ پلانے کی مدت یہ بچے کی دو سال کی مدت ہے ماں کی بات نہیں ہے کہ وہ مقصد ہے کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے تو وہ دو سال کے اندر اندر ہی یہ اس کا تو اس کے علاوہ بھی دودھ آ سکتا ہے بچے کی عمر اگر دو سال یا بعض حضرات کے نزدیک ڈھائی سال بھی مدت رضا ہے اس دوران اگر کوئی بچہ جس کی عمر ڈھائی سال سے کم کم ہے اس بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو رضاحت ثابت ہو جائے گی وہ اس کا بچہ ہو جائے گا لیکن اگر بچہ تین سال کا ہے چار سال کا ہے اور کسی خاتون نے اس چار سال یا پانچ سال والے بچے کو دودھ پلا دیا اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی وہ بچہ اس عورت کا بچہ رضائی شمار نہیں ہوگا وہ ماں اس کی رضائی ماں نہیں ہوگی مدت رضا کے اندر اگر کوئی بچہ کسی خاتون کا دودھ پی لیتا ہے خانانی نانی کا دادی کا کسی اور عورت کا دیہاتوں میں عجیب ترتیب ہوتی ہے کچھ عورتیں کام کے لیے گئی ہیں بچے سارے ادھر ہیں ادھر ایک دو عورتیں ہیں کسی کا بچہ رو رہا تھا چلو خیر ہے آپ چپ کر جائے گا دودھ پلا دیتی ہیں بعد میں پھر ایسے مسئلے وغیرہ نکلتے رہتے ہیں اگر مدت رضا کے اندر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا اس میں لوگ بعض دفعہ بعض میں درازگی اور لڑائی جھگڑا وغیرہ بن جاتا ہے یعنی کسی شخص نے یعنی کسی بچے نے ڈھائی سال کی عمر کے اندر اندر کسی خاتون کا دودھ پیا تو بس وہ اس کا بیٹا بن گیا وہ اس کی ماں بن گئی ہے اگر اس سے بڑی عمر کا بچہ تھا یا کوئی جوان تھا یا کس طرح تھا اس سے مدت رضاعت ثابت نہیں ہوگی فرمایا حولین کاملین لمن اراد ان یتم مررض دو سال ماں کے ذمہ یہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں جبکہ وہ ارادہ بھی یہ رکھتی ہیں کہ مدت رضاعت ہم پوری دودھ پلائیں گے تو دو سال میں بچے کی صحت صحیح ہوتی ہے طبی لحاظ سے بھی فوائد ہیں شریع اعتبار سے ماں نے شریعت کا حق ادا کر دیا شوہر کا حق ادا کیا اپنے بیٹے کا حق ادا کیا اور ماں کے لیے صحت بھی اس میں ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اسی میں سب خوبیاں ہیں کل جب بچہ ابھی کچھ مرحلے میں ہی نہیں ہوتا کہ والدین بس بچے کے چکر ہی لگاتے رہتے ہیں ہسپتالوں کا پھر حکیموں کا پھر گھٹیوں کا پھر کیا پھر تعویذ بھی اور پھر یہ اصل بات یہ ہے کہ مرکزی بات ہی نہیں ہوئی کہ ماں کی دودھ میں اللہ پاک نے طاقت بھی رکھی ہے شفا بھی رکھی ہے اس میں نظر کی بات بھی نہیں ہوتی کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس بچے نے کتنا دودھ پیا ہے جب کہ آپ ایک فیڈر اتنی بوتل صبح پی گیا جی دو دن کو پی گیا بچے کا دودھ دو کلو آنا چاہیے تھے دو کلو بچہ ماشاء اللہ دن کو دودھ پی جاتا ہے وہ دو کلو کا اتنا بڑا نام ہے اس کی معمولی ابھی صحت بنی ہے نہیں بنی سارے گھر والوں نے یہ کہانی شروع کر دی ہے کہ دو کلو دودھ بچہ بھینس کا دودھ پی جاتا ہے ایک ڈبہ ختم کر دیتا ہے بس یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب خوبی رکھی ہے ایک تو در پردہ ہے کسی کو کیا پتا بچہ دودھ کتنا پی رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ماں کے لیے کتنی آسانی ہے اب اس بوتل کو دھو اس کو فلان کرو اب زیادہ گرم ہو گیا دودھ اب کم گرم ہو گیا رات کو دو بجے بچہ جاگا فلان کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہاں یہ اچھی بات ہے کہ ماں غسل واجب کے ساتھ بچے کو دودھ نہ پلائے اگر ماں پر غسل فرض ہے تو وہ غسل فوراً کرے بچے کو تہارت کے ساتھ دودھ پلانا یعنی تہارت جو بڑی ہے چھوٹا بے وضو ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں بھی اگر احتیاط ہو تو اچھی بات ہے لیکن اصل بڑی بات اس میں پورا احتیاط کرنا چاہیے کہ بچے کو جب غسل فرض ہے خاتون پر تو بچے کو دودھ نہ پلائے فوراً اپنا غسل پیرے کرے پھر پاک ہونے کے بعد بچے کو دودھ پلائے فرمایا الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بچے کے باپ پر بچے کی ماں کا کھانا پینا وغیرہ سب کچھ ہے جب دودھ نہیں پلا رہی تو تب بھی اس کے ذمہ تھا جب اس کی بیوی تھی اب جب دودھ پلا رہی ہے تب بھی اس کے ذمہ ہی ہے یہ اصل میں عام روٹین کی بات سے ہٹ کر بات یہاں بتانا چاہتے ہیں ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی وہ ابھی تو چار مہینے کا بھی نہیں ہے اور عورت کو طلاق دے دی یا حمل میں تھی تو شوہر نے طلاق دے دی وہ بچہ چھوٹا ہے اس کے لیے شریعت نے یہاں ضابطہ بیان کیا کہ اس کی پرورش کون کرے گا جو بچہ ابھی پیدا ہوا کہ باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی یا بچہ ابھی حمل میں تھا ماں کے پیٹ میں تھا کہ شوہر نے اس عورت کو طلاق دے دی طلاق تو ہر حال میں نافذ ہو جائے گی یہ کوئی قواعد ضوابط نہیں ہے کہ بچہ پیٹ میں ہو تو طلاق نہیں ہوتی دودھ پی رہا ہو تو نہیں ہوتی یا غصے میں ہو تو نہیں ہوتی اس پر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں طلاق نافذ ہو جاتی ہے وہ ترتیب جو شریعت نے بتائی تھی اس ترتیب پہ طلاق اس نے نہیں دی ساتھ گناہ گار بھی ہوگا اب طلاق ہو گئی ہاں وہ حمل میں تھی یا بچہ پیدا ہو چکا تھا اب اس بچے کی پرورش کے بارے میں شریعت نے یہاں ضابطہ بیان کیا کہ سب سے پہلے یہی ماں زیادہ حقدار ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اگر ماں کو کوئی عذر وغیرہ نہیں ہے تو یہ دودھ اس کی تو ماں ہے نا خواب آپ نے طلاق دی ہو نہ دی ہو ماں تو یہی رہے گی اور آخرت میں اسی ماں سے ہی اولاد کو پکارا جائے گا تو یہ ماں اپنے بچے کو سنبھالے سب سے اچھی بات ہے رہی بات کہ اب چونکہ وہ سمجھے کہ میں نے تو طلاق دے دی ہے اب میری بیوی نہیں ہے تو شریعت نے بتایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ رسک بِالْمَعْرُوفِ دودھ پلانے والی اگر آپ نے اس کی حقیقی ماں ہے اور وہ دودھ پلا رہی ہے دو سال تک دودھ پلائے گی عدت تو زیادہ جلدی ختم ہو جائے گی تو دو سال تک اس بچے کا خرچہ بچے کی ماں دودھ پلانے والی جو اس کی اصلی ماں ہے اس کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے وہ دستور کے مطابق خرچہ دیتا رہے یہ نہ سمجھے وہ کہ میں نے اس کو طلاق دے دیا میں اس کو بچہ ہی نہیں دینا چاہتا ہوں فلان فلان یا وہ کہے کہ میں نہیں دودھ پلاتی ہوں مجھے اس نے طلاق دے دی ہے دونوں کو شریعت نے بتا دیا کہ ماں ہی دودھ پلائے کوئی اس کو اگر عذر نہیں اور باپ ان کا خرچہ برداشت کرے یہ اگر دونوں اس میں کوئی کمی کوتائی کریں گے یہ دونوں یا ایک تو وہ گنگار ہوگا کہ وہ حق صحیح ادا نہیں کر رہا شریعت کی بات نہیں فرمایا لا تکلف نفس نفس الا وسعها کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اس کی گنجائش کے مطابق نہ والد کو نہ ماں کو اب یہ تو طلاق ہو چکی ہے طلاق ہونے کے بعد عام طور پر جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں تو ماہانہ خرچہ فرض کرو ہزار روپے دینا ہے یا دو ہزار دینا ہے اس ماں کو جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور متعلق ہو گئی تو عرف میں عموماً خرچہ ہزار دو ہزار روپیہ فرض کرو دیا جاتا ہے جبکہ وہ ماں اس بچے کی حقیقی ماں یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ میں ماہانہ پانچ ہزار روپے لوں گی خرچہ تب بچے کو دودھ پلاؤں گی تو اس صورت میں شریعت نے کہا کہ ماں ایسا نہ کرے زیادتی نہ کرے اس بچے کے والد پر اور ماں بچے کو لینا چاہتی ہے یہ دوسری صورت اب شوہر کی زیادتی بتا رہا ہوں ماں بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے متعلقہ کا ماں لیکن باپ کی مرضی یہ ہے کہ یہ دودھ نہ پلائے یہیں چھوڑ جائے شریعت حق دیتی ہے کہ ماں پلانا چاہتی ہے تو ماں دودھ پلائے باپ کو بھی سمجھتا ہے کہ ماں کی بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ ضرور پرورش کرے گی لیکن ماں کی اس مادری مادی وہ محبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باپ کہتا ہے ہم خرچہ ہی نہیں دیں گے دودھ پلاتی ہے تو یا دیں گے تو دو چار سو روپیہ دے دیں گے نہیں دیں گے اس سے پتہ ہے کہ میں خرچہ اگر نہ بھی دوں تو ماں بچے کے ساتھ محبت و پیار کی وجہ سے دودھ پلاتی رہے گی اس کمزوری سے ماں کی اس شفقت والی کمزوری سے باپ فائدہ حاصل کر رہا ہے تو یہ باپ اب بچے کی ماں کو تکلیف دے رہا ہے پہلی صورت میں ماں جو زیادہ پیسوں کا مطالبہ کر رہی ہے وہ بچے کے باپ کو تکلیف دے رہی ہے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها جو عرف میں جتنا خرچہ چل رہا ہے اتنا خرچہ اس باپ کے ذمہ ہے زیادتی کا وہ عورت نہ مطالبہ کرے نہ باپ کو کمی دینے کی ترتیب کرے فرمایا لا تزار والدہ تم بے ولدہ نہ بچے کی ماں کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی جیسے باپ خرچہ نہیں دے رہا یا وہ دودھ پلانا چاہتی ہے اور باپ نہیں دینا چاہتا بچے کو یہ بھی ماں کے لیے تکلیف کی بات ہے ولا مولود اللہ بے ولد ہی اور نہیں باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی کہ باپ تو مجبور ہے اس نے بچے کو پرورش کے طور پر دینا ہے دودھ پلانے کے لیے اور ماں زیادہ پیسے مانگتی ہے ماں کے لیے یہ ٹھیک نہیں وعن مثل اور وارث کے ذمہ بھی بچے کی پرورش اسی ترتیب کے مطابق ہے یہاں وارث کی کیا بات آ گئی دیکھو بچے کی پرورش کا کتنا خیال رکھا شریعت نے کہ فرض کرو کہ باپ بھی فوت ہو گیا اور باپ بالکل کمزور غریب بیچارہ مقروض آدمی تھا وہ فوت ہو گیا اس کے بعد بچہ پیدا ہوا اب ماں جو ہے وہ تو زہرہ عدت گزر گئی اب وہ اس کے تو اس میں نہیں ہے لیکن بچے کی پرورش کون کرے بچے کی ماں کو خرچہ کون دے دودھ پلانے والی کو خرچہ کون دے تو فرمایا کہ بل فرض اس کا باپ مالدار ہوتا تو کس کس کو وراثت ملتی جتنوں کو جتنی جتنی وراثت ملتی سارے اس کا اتنا نسبت کے ساتھ خرچہ جمع کرائیں گے فرض کرو دادے کو دادی کو چھٹا حصہ ملتا ہے دادے کو روبو ملتا ہے فلاں کو اتنا ملتا ہے لہذا بچے کا خرچہ چار سو روپئے فرض کرو مہانہ ہو رہا ہے تو چھٹا حصہ وہ وارث دے گا پانچواں حصہ وہ وارث دے گا فلانا حصہ اتنا بچے کا خرچہ پورا کیا جائے بعض حضرات نے مال البارث سے مسل و ذالک کی دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ بچے کے جو جو وارث ہوں گے وہ آج بچہ غریب ہے تو لہذا وہی وارث اگر بچہ مالدار ہوتا اور فوت ہو جاتا تو جو جو لوگ اس بچے کے وارث بنتے وہی اس کی غربت کی وجہ سے وہ وارث اتنا اتنا حصہ جمع کرا کے اس کی ماں کو جو دودھ پلا رہی ہے وہ خرچہ دیں گے چنانچہ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے الغرم بالغن میں کیسے جامع مانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ جوامع الکلم ہیں جامع مانے آپ لفظ استعمال فرماتے ہیں کیونکہ وہ اوپر کے الفاظ ہیں تو فرمایا کہ الغرم بالغن میں ہر بندے پر نقصان اتنا جتنا وہ نفع حاصل کرے اگر یہ وارث مالدار ہوتا یہ بچہ مالدار ہوتا اور فوت جاتا جن جن لوگوں کو اس کی وراثت کا جتنا نفع ملتا اب یہ غریب ہے بچہ اور پرورش کا مستحق ہے تو ان ان وارثوں پر اتنا اتنا خرچہ آئے گا وہ اس بچے کے اس پرورش میں داخل کرائیں فرمایا فین ارادا اچھا بھائی اس کے وارث ہے ہی کوئی نہیں یا وارث بھی سارے سارے غریب ہیں تو فرمایا کہ حکومت اسلامیہ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس بچے کی پرورش کرے اور اس کی ماں کو یا جو دودھ پلا رہی ہے اس کو خرچہ دے اور اتفاق سے حکومت اسلامیہ ہے ہی نہیں یا ہے جیسے ہمارے ملک میں میں تو توربین بھی نظر نہیں آتی بعض چیزیں ایسی جو ویسے نظر نہیں آتی میں نظر آ جاتی ہیں ہمارے ملک میں اسلامی حکومت دوربین میں بھی نظر نہیں آتی صدر صاحب نے آج بڑا زبردست بیان دیا ہے سیاح بہت ہے یہ ہوشیار ہے نا کہتا ہے مجھے پیسے دو مدرسے سارے بند کریں گے مدرسے تو اس لیے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور سکول کم ہے پیسہ دو سکول بہت بنائیں گے بچے عوام کے خود سکولوں میں جائیں گے اب بچے اس لیے مدرسوں میں جاتے ہیں سکولوں میں داخلہ نہیں ملتا کل متحد پوری دب الباطل ہے سمجھتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالفین نے بات کہی تھی نا کہ ہم حضرت علی کا فیصلہ نہیں مانتے یہ بندے کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کلمہ تو حق ارید دو بحل باطل بات صحیح ہے لیکن اندر کی بات کوئی اور ہے یہ بات صحیح ہے ممکن ہے سکول کم ہو اور واقع میں تو سکول میں واقع داخلے مشکل سے ملتے ہیں تو صحیح ہے پیسہ لو کھاؤ ہاں ویسے کافروں سے کھانا جائز ہے تو آپ چلاکیوں سے کھاؤ بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر حکومت اسلامیہ ہے تو وہ بچے کی پرورش کرے اور اگر حکومت اسلامیہ اس طرح ہے تو پھر اہل محلہ مسلمان جو ہیں وہ مل کر ایسی کوئی ترتیب بنا لیں مشورہ کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس یتیم بچے کی ماں کا خیال کریں یہ بہت بڑا ثواب ہے بہت بڑا اجر ہے اللہ پاک بھی اس میں خوش وہ لوگ بھی خوش اور آپ کو انشاءاللہ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا نعمل بدل دے گا فرمایا فَإِنْ أَرَادَا تَرَازِمْ مِنْهُمَا اگر ماں اور باپ یہ سمجھتے ہیں اب دوسرا مسئلہ شروع ہوا کہ دو سال سے پہلے اٹھارہ مہینے بیس مہینے میں بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں بچہ اب دوسری چیزیں کھا رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اصل تو بچے کی صحت کو دیکھنا ہے اگر اس کی صحت ٹھیک ہے اور دوسری چیزیں وہ کھا رہا ہے اور ماں کا دودھ اب اتنا نہیں رہا تو ٹھیک ہے چھڑانے میں کوئی حرج نہیں فرمایا اگر کوئی عذر شرعی یا طبی ہے اور اگلا مسئلہ گیا أَن تَسْتَرْزِعُوا أَوْلَادَكُمْ اگر اپنی ماں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی کوئی اس کو عذر ہے بیمار ہے اس کا دودھ صحیح نہیں ہے یا دودھ کم ہے یا دودھ ہے لیکن اس میں کوئی بیماری کے مضر پہلو ہیں اس طرح مشورے کے ساتھ اگر کوئی دوسری دوسری دائیا منتخب کی جاتی ہے جو معقول اس کو خرچہ دیا جائے نیک خاتون ہونی چاہیے تو اس کے وہ اثرات دیکھو نا گٹی بھی ایک آدمی سے دلانی چاہیے تو اس کے وہ اثرات آتے ہیں ایسے ہی اچھی ماں ماحول میں کوئی نیک خاتون صحت مند صحیح جو نظر آتی ہو اس کا دودھ پلایا جائے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڈی سی خاتون آئی تو کھڑے ہو گئے صحابہ نہیں جانتے تھے اور آپ نے اپنی اکثر آپ اپنے پاس ایک چادر زائد رکھتے تھے چادر بچھا دی تو لوگ حیران ہو گئے یہ خاتون آئی آپ نے اس کے لیے چادر بچھا دی اور پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کون ہے تو فرمایا کہ یہ میری دودھ پلانے والی امی حلیمہ ہے تو جس طرح عام ماں کا حق ہے اس طرح گویا کہ مجھے یہ حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو دودھ پلانے والی ماں منتخب کی گئی اس کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جیسے اپنے ہیں تو کوئی اور خاتون منتخب کر لی گئی دودھ پلانے کے لیے تو یہ اچھی بات ہے بازاری دودھوں کے مقابلے میں یہ بہت بہتر ہے انشاءاللہ کل عرض کریں گے والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم اور وہ کہ جن کے شوہر فوت ہو چکے ہوں اور شوہر بیویوں کو چھوڑ گئے ہوں تو یہ عورتیں عدت گزاریں گی چار مہینے دس دن جب ان کی عدت پوری ہو جائے گی تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ یہ دوسری جگہ دستور کے مطابق نکاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جانتا ہے واقف ہے اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ جس عورت کو طلاق ہو گئی اور بچہ بھی ہے اس کا اور بچہ بھی اس عمر کا ہے جو دودھ پلانے والا زمانہ ہے تو دستور کے مطابق اسی عورت کو چاہیے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے لیکن بچے کو دودھ نہ پلانے میں اگر خاتون کو کوئی عذر ہے بیمار ہے یا اس کا دودھ یہ عام ہو رہا بھلے طلاق نہیں بھی ہو دودھ پلانے میں کوئی عذر ہے یا دودھ میں کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے صحیح تو صورت میں دوسری دائیہ کا انتظام کرنا ٹھیک ہے لیکن پہلے سے معاملہ طے ہونا چاہیے اتنی اجرت ہوگی یہ ترتیب پہلے سے طے ہو اس کو فرمایا تھا اضاصل تم ما آتی تم بال دستور کے مطابق جو معاملہ طے ہو جائے اس خاتون کو خرچہ دینا چاہیے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے رضائی ماں ہے رضائی ماں کی بھی اسی طرح ہی فضیلت ہے احترام کی ادب کی جیسے کہ حقیقی ماں کی ہے اس پر کل بات ترس کر دی آپ جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ اس عورت کا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا کہ اس کی کتنی عدت ہے جس کو کہتے ہیں متوفع انہا زوجہا وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو گیا اگر یہ عورت حاملہ نہیں ہے تو شریعت نے اس کی عدت چار مہینے دس دن بیان کی ہے اسی عید کے اندر کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا اور یہ عورت حمل والی نہیں ہے تو چار مہینے دس دن یہ عورت عدت گزارے گی اس میں گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے تیل لگانا صحیح نہیں سرما لگانا صحیح نہیں نہا سکتی ہے لباس سادہ پہنے گھر سے باہر بلا وجہ نہیں نکل سکتی بعض حضرات نے اگر کوئی صحت کی مجبوری ہو کہ سر کے باروں میں الجھن زیادہ ہو گئی یا جوئیں ہو گئیں تو مجبوراً بطور دوا کے تیل لگا سکتی ہے بناؤ سنگار کے لیے نہیں اسی طرح گھر سے باہر نکل سکتی ہے اگر یہ عورت بہت غریب ہے اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے زیر پرورش ہیں تو کچھ کمائی کرنے کے لیے کہیں مزدوری خدمت کے لیے باہر نکلتی ہے تو شام کو اپنے عدت والے گھر واپس آ جائے تو یہ اس عورت کی مجبوری کے لحاظ سے شریعت نے جواب دیا ہے اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر عورت کو اسی شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنی چاہیے چار مہینے دس دن فَإِذَا فلا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ فیما فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ چار مہینے دس دن عدت پوری ہو گئی اس کے بعد اس کی طرف کوئی نکاح کا پیغام آتا ہے کچھ ہوتا ہے اور یہ اپنے بارے میں بہتر فیصلہ جانتی ہے تو اگر اس کی رائے ہے تو پھر اس کا والد یا جو بھی محرم موجود ہوگا اس کے خیال لحاظ کرتے ہوئے رشتہ دوسری جگہ کر دینا چاہیے یہ وہ عورت ہے کہ جس کو تلنا جس کا شوہر فوت ہوا اور حاملہ نہیں ہے اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہوا اور وہ حمل میں ہے تو اس کی عدت بز حمل ہے یہ اٹل قانون اور اولاد حملنہ حملہ ہونا دوسرے مقام پہ قرآن مجید نے فرمایا کہ حمل والی عورتوں کی عدت وہ وضع حمل ہے خا جلدی ہو جائے یا دیر سے ہو جائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مسئلہ یہ تھا اس مسئلے میں کہ جو عدت لمبی ہے وہ عدت اس عورت کی ہوگی یعنی چار مہینے دس دن کے اندر اندر اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا شور فوت ہوا تو پھر اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے اور اگر اس جس عورت کا شور فوت ہوا چار مہینے دس دن جلدی گزر جاتے ہیں کہ بچہ بعد میں پیدا ہوگا تو وہ پھر بس حمل عدت ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مسلک تھا اور اسی میں بعض نے بھی ان کے مسلک کی تائید کی لیکن ان کے اس جواب دینے پر ایک صحابی نے ان کے اس موقع پر اعتراض کیا تھا کہ ہمارے ایک رشتہ دار خاتون سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر فوت ہوا تھا اور شوہر فوت ہونے کے بعد یہ حمل میں تھی تو جیسے بچہ پیدا ہو گیا یہ عورت نہائی دھوئی صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن لیے تھے حضرت سبیعہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے اور اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے یہ عورت کیسی عجیب عورت ہے کہ اس نے کنگی شنگی پھیر لی ہے اور کپڑے اچھے پہن لیے ہیں اس کو بات پہنچ گئی اس خاتون کو بتا دیا لوگوں نے کہ آپ نے یہ کیا کام کیا ہے اتنے اچھے کپڑے نہ پہنو آپ کے تو ابھی چند دن ہو گئے ہیں لیکن بچہ پیدا ہو گیا تھا شور کے مرنے کے بعد آپ چار مہینے دس دن گزارو یہ پریشان ہو گئی اس نے ذہن میں یہ وہ بات سنی ہوئی تھی کہ وضع حمل عورت کی عدت ہوتی ہے یہ خاتون حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور اپنی کہانی بیان کر دی ہے کہ میں امید میں تھی میرا شوہر فوت ہو گیا اس کے فوت کے کہ اتنے عرصے بعد میرا بچہ پیدا ہو گیا تو میں اولاد حملے میں نظام حملہ بننے والی عید کے مطابق میں نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن لیے تیل لگا لیا کنگھی کی سب لوگوں نے میرے اوپر اعتراض کیا عورتوں نے گلے شکوے کیے کہ اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے کیونکہ قرآن کی عید چار مہینے دس دن کی بھی ہے جس کا شور فوت ہو تو میرے لیے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ وہ اولاد حمل یہ کی ہے اور منکم ناظم آ یہ پہلی کی عید ہے لہذا حمل والی عورت کی عدت وضع حمل ہی ہے وضع حمل ہی ہے ہاں ایک مہینے کے بعد وضع حمل ہو جائے یا کی جو عدت کا مسئلہ ہے وہ اور وہ یوں ہے کہ ایک عورت کو شوہر نے طلاق دے دی طلاق بائن جس میں رجوع نہیں ہوتا ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی اور طلاق دینے کے بعد یہ عورت عدت گزار رہی تھی دوران عدت شوہر فوت ہو گیا اس عورت کو شریعت حکم دیتی ہے اب عبد الجلین کی یعنی دو عدتیں اس کے اوپر آ گئی ہیں ایک تو پہلے اس کو طلاق ہو چکی ہے طلاق بائن اس کے ذمہ تین حیث عدت ہے ابھی عدت گزار رہی تھی شور نے طلاق دی عدت گزار رہی تھی کہ شور فوت ہو گیا دوران عدت شور فوت ہو گیا اس کے ذمہ ایک دوسری عدت بھی ہو گئی وہ عدت وہ جس کا شور فوت ہو گیا اس کو چار مہینے دس دن گزارنے ہیں اس عورت کے پاس دو عدتیں آئی ہیں لہٰذا جو عدت لمبی ہے اس کے لحاظ کے ساتھ یہ سوگ منائے گی اور پھر اس کے بعد اپنے کپڑے شپڑے صاف ستھرا اور نکاح کا پیغام کوئی آتا ہے تو نکاح کا پیغام قبول کرے اور نکاح کر سکتی ہے اجلین والا مسئلہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما والا جو میں نے پہلے کیا کہ وضع حمل یا چار مہینے دس دن جو زیادہ عدت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مسلک تھا بعض حضرت کے شاگردوں نے حضرت عبداللہ کے مسئلہ کو نقل کیا ہے لیکن جب یہ بات ہر طرح کی روایات سے سامنے آ گئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگردوں نے عبداللہ کے مسلک سے رجوع کا اعلان کر دیا کہ پھر مسلک وہی اٹر ہے جو حضرت سبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرما دیا تھا کہ بس لوگوں کا اعتراض غلط ہے آپ کا بچہ پیدا ہو گیا کہ در ختم ہو گئی ہے آپ نہا دو کے کپڑے پہن یہ مسئلہ تو اس عورت کا ہے جو عورت شوہر کے ساتھ رہی اور ترتیب کے ساتھ پھر فوت ہو گیا ایک اور مسئلہ بھی اس عید کے تحت لکھا گیا ہے کہ ایک عورت کا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی شور فوت ہو گیا عورت کا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی اور شور فوت ہو گیا اس عورت کی عدت کتنی ہونی چاہیے اس کے برعکس کسی عورت کا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی شوہر نے طلاق دے دی اس کی کوئی عدت نہیں ہے کسی لڑکی کا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی جیسے لوگ بعض دفعہ نکاح پہلے کر دیتے ہیں تین مہینے بعد شادی کریں گے نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی شوہر نے طلاق دے دی اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے کیونکہ وہ شوہر کے پاس گئی نہیں عدت تو رحم کی صفائی ہے جس عورت کا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی شوہر فوت ہو گیا یہ بھی تو شوہر کے پاس نہیں گئی اس کی عدت کا مسئلہ ہے ایک خاتون حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے تھے عبداللہ ابن اب یہ چار عبادلہ ہیں نا بڑے اونچے لوگ ہیں عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر یہ حضرات ان کو شریع اصطلاح میں عبادلہ ابا کہتے ہیں چار عبداللہ آپ کے صحابہ میں چار عبداللہ بڑے علم والے تھے یہ دوسرے کی بات ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی عجیب بزرگ ہیں آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں عبداللہ ابن عباس تو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے اسلام لانے کا بھی اور ان کی امی کے بھی عجیب واقعات ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خاتون آئی کہ میری بیٹی کا نکاح ہو گیا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ میری بیٹی نے کتنی عدت گزارنی ہے عبداللہ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ میرے سامنے قرآن کی بھی کوئی ایت نہیں ہے اس طرح اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میرے علم میں نہیں ہے لہذا میں غور و فکر کرتا ہوں پھر اپنے وجدان اپنی سمجھ کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں اگر یہ فتویٰ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوا تو بہت اچھی بات ہے اگر اس کے مطابق نہ ہو سکا تو میری ایک رائے ہے پھر یہ شیطانی بات ہو جائے گی غلط بات ہے لیکن اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں جواب یہ ہے کہ اس عورت نے چار مہینے دس دن عدت گزارنی ہے جس عورت کا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی شور فوت ہو گیا اس عورت نے بھی اسی عید کے مطابق چار مہینے دس دن عدت گزارنی ہے وہ غور کرنے لگے ٹھیک حضرت اشجعی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے آپ کے حلقہ درس میں بیٹھنے والے صحابہ میں سے کھڑے ہو گئے عرض کیا کہ عبداللہ حضرت برو ایک خاتون نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تھا اپنا اور یہی مسئلہ تھا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے رخصتی نہیں ہوئی شور فوت ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ یہی جواب دیا تھا جو آپ نے دیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خوشی کی گھڑیوں میں کہا کرتے تھے کہ دنیا میں جس طرح بہت بڑی خوشی حاصل ہوئی اسلام کی دولت نصیب ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوئی اسی طرح عبداللہ کو خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ عبداللہ کی سوچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تائید کر گئی تو دل دماغ صاف ہو تو پھر سوچ بھی اونچی ہوتی ہے آج لوگ فتوے کے بارے میں استفتار کے بارے میں اور اشتہار کے بارے میں ایک نعرہ لگاتے ہیں وہ جی تقلید کی کیا حیثیت ہے تقلید کی کیا ضرورت ہے احمد نے اپنی طرف سے باتیں کی ہیں یاد رکھو دوستو کسی امام نے اپنی طرف سے بات کوئی نہیں کی ہے وہاں ہوئی ہے بات وہاں استقرام ہوا وہاں جستجو ہوئی وہاں اشتہاد ہوا جہاں سراہتن اللہ رب العزت کا فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سراہتن موجود نہیں تھا مثلا فرض کرو بھینس کی بات بھینس کا دودھ بھینس کا گوشت بھینس کا حلال ہونا کہاں ہے قرآن حدیث عرب میں تو بھینس کا رواج ہی نہیں ہے اس طرح کی اور کئی باتوں میں استقرا اور جستجو ہوئی اور اس وقت خیر قرونی کرنی سم سم تھے آج کے خواہش کے پیروکار نہیں تھے جن کو سنت کی تعریف کا پتہ نہیں ہے جن کو رسول پاک کے چہرے انور کی سنت کا پتہ نہیں ہے لباس پیغمبر کی سنت کا پتہ نہیں ہے عقل پیغمبر تعام پیغمبر کی سنت کا پتہ نہیں ہے اور دین دین کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اسلام کیسے سیکھا ہے انہوں انہوں نے نے دین کو کیسے سمجھا ہے اشتہار کو کیسے کیا ہے ارے تم نے اگر پیغمبر کی سنت کو سمجھا تھا تو تمہارے وجود پر تمہارے لب و لہجے پر تمہارے چہرے پر تمہارے گھروں میں رسول پاک کی سنت کے وہ روشن چراغ کیوں نہیں ہوئے تم نے صرف رسین کو امین بل کو سمجھ لیا ہے اور دین میں کوئی سنت نہیں ہے جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں آپ کے اس رسول میں رفع دین بھی ثابت ہے ترک رفع دین بھی ثابت ہے اور یہ اس زمانے کا اختلاف ہے آج کا نہیں ہے اس زمانے کا اختلاف اور کیا اختلاف ہوا کسی کے نزدیک کر لینا بہتر ہے کسی کے نزدیک نہ کر لینا بہتر ہے کبھی لڑے نہیں آپس میں امام شافی رحمہ اللہ تعالی کہ ہاں ایک ہنفی مسئلہ کا شخص یہ ہے ہر روز اگلی گھڑی وہ دھوکہ دیتی ہے ہنفی مسئلہ کے شخص نماز پڑھنے کے لیے گیا تو انہوں نے اس ترتیب پر نماز پڑھی کہا ان کی دل شکنی نہ ہو یہ بھی تو رکھ لیتا ہے ان کی تو ثابت ہے تو یوں کہہ لیا اور انہوں نے نہیں اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 عقدتاً نکاح پکا نکاح نہ کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جان لو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا بردبار ہے بات چل رہی تھی کہ متوفع انہا زوجہا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو چار مہینے دس دن یعنی اس نے ایک سو تیس دن کی گنتی پوری کرنی ہے مہینہ آگے پیچھے وغیرہ ہو سکتا ہے اور جب عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد وہ نکاح کی ترتیب کسی دوسری طرف کرنا چاہتی ہے تو صحیح ہے کوئی حرج نہیں اسی کو اس عہد میں بتا رہے ہیں کہ ایک عورت اگر عدت کے اندر ہے تو آیا اس کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے یا نہیں یاد رکھو عورت کی عدت جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ مختلف ہے کسی عورت کو طلاق رجی دی جاتی ہے کسی کو طلاق بائن دی جاتی ہے کسی کو تین طلاقیں دی جاتی ہیں کسی کا شوہر فوت ہوتا ہے سب عورتوں کی عدت کا مسئلہ مختلف ہے اگر کسی عورت کو ایک طلاق یا دو طلاقیں رجی دی گئی ہیں تو اس صورت میں عدت کے دوران کوئی دوسرا بندہ نکاح کا پیغام اشارتاً کنایتاً بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ طلاق رجی ہے وہی شور جس نے طلاق دی ہے وہ زیادہ حقدار ہے اور شریعت نے طلاق رجی والی عورت کو یہ کہا ہے کہ خوب اچھی طرح بناؤ سنگار کر کے اچھے کپڑے پہنے کیونکہ شور کے گھر میں وہ رہ رہی ہے تو کیوں نہ شور کا اس کی طرف میلان ہو جائے اور وہ طلاق سے رجوع کر لے لہذا طلاق رجی والی عورت کو کوئی اور بندہ عدت کے درمیان میں نکاح کا پیغام اشارتاً کنایتاً بھی نہیں دے سکتا رہی یہ بات کہ جس عورت کو ایک طلاق یا دو طلاق کے بائن دی گئی ہوں رجی نہیں ہیں شوہر رجوع تو نہیں کر سکتا لیکن شوہر کو بغیر حلالے کے اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے لہذا جس عورت کو طلاق بائیں ہوئی ایک یا دو اس عورت کو بھی عام بندہ نکاح کا پیغام نہ دے پہلے شوہر کو ہی تھوڑا موقع دیا جائے کیوں نہ وہی سلو کی شکل میں آ جائے تو اس کو نکاح جدید کی اجازت ہے بغیر حلالے کے تیسرے نمبر پر وہ عورت ہے جس کو تین طلاق شوہر نے دے دی چوتھے نمبر پر وہ عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا یہ عورت جس کو تین طلاقیں ہو گئیں اب شور اول کے لیے یہ حلال نہیں ہے کوئی صورت نہیں اب اس کی اور جس کا شور فوت ہو گیا زہر ہے وہ تو اب پہلے شور کی طرف سے کوئی اقدام ہونا ممکن ہی نہیں رہا تین طلاقوں والی عورت یا جس کا شور فوت ہو گیا ہو اس عورت کو عدت کے درمیان میں کوئی شخص اشارہ کنایتاً نکاح کا پیغام بھیج دیتا ہے تو شریعت نے اس کو گوارا کیا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نکاح نہیں کر سکتے حَتَّى نکاح لُغَ کتاب اجلا نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ عدت ختم ہو جائے لیکن ویسے اشارہ کنائے کے ساتھ نکاح کا پیغام کسی کے واسطے کسی خاتون کے واسطے یوں پہنچا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ عورت جس کو تین طلاقیں دی گئی ہوں یا جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور دیکھو کہ ایک کتنا اہم معاملہ ہے کہ ایک عورت کا شور فوت ہوا یا اس کو تین طلاقیں ہو گئیں تو نکاح کی ترتیب اشارہ کنائے کی شکل میں اجازت دے دی یہ جو ہمارے ہاں عرف ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا متعلق ہو گئی تو بالکل اب یہ تو عدم پسندیدگی کی ٹوکری میں ہے یہ نکاح کے قابل نہیں رہی ہے یہ فارغ ہو گئی ہے بس ختم ہے کوئی سوچتا بھی نہیں ہے بلکہ کسی کو کرایا جائے تو بڑی مشکل سے لڑکی والوں کو بھی منوانا ہے اس بندے کو بھی منوانا ہے کہ کوئی بات نہیں بھائی جوان عورت ہے طلاق ہو گئی تھی تو کیا حرج ہے بس دونوں طرف سے یہ رواج غلط ہے یہ بھی دوستو ایک ہندوؤں کا طریقہ ہے جس طرح ہندوؤں کے اور طریقے ہیں نا اسی طریقے سے یہ بھی طریقہ ہے عورت کا شور ہو کیا تین طلاقیں ہو گئی جی متعلقہ عورت یا فلانی عورت سے تو پھر نکاح گویا ٹھیک ہے ہی نہیں یہ غلط بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویوں کے ساتھ نکاح ہوا دو کے ساتھ کسی وجہ سے ترتیب نہ بن سکی تھی اور نو آپ کے ساتھ بیک وقت رہی ہیں جن میں سے صرف ایک باقرہ عورت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ باقی کوئی متعلقہ ہیں کوئی بیوہ ہے کوئی متعلقہ ہیں کوئی بیوہ ہے اور کوئی بات نہیں آپ نے بس شرافت کو مد نظر رکھا ہے کہ اس عورت کا ہمارے پاس آنے سے دینی فائدہ ہوگا اندر کی زندگی نجی زندگی کے مسائل احکام یہ عورت سمجھے گی اور دوسروں کو بتائے گی اسی لحاظ کو مد نظر رکھا ہے حضرت سکینہ بنت حنزلہ ایک تابعی ہے تابعی عورت ہے اس کو طلاق ہو گئی تین طلاقیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پوتا ہے ابو جعفر محمد بن علی اس نے نکاح کا پیغام بھیجا پھر اس عورت نے وہ پیغام کو نہ سمجھا تو اس نے کہا کہ کسی طریقے سے میری گفتگو ملاقات ہو جائے در پردہ ہو جائے میں کوئی بات ایک آدھ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس نے جا کے یہ کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں اور میرا اچھا خاندان ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ خاندان رسول پاک کا اس طرح کی نا ایک دو گول مول سی باتیں کی لیکن یہ بات نہیں کی کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں جیسے مار رسطم بھی من خطبت النساء اشارے میں آپ پیغام نکاح دے سکتے ہیں تو عورت کی تو حص بہت تیز ہوتی ہے اور کسی معاملے میں ہوئے ہو اس معاملے میں بہت تیز ہوتی ہے تو اس نے کہا سکینہ بنت حنزلہ نے کہ آپ نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہو اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں تو ابھی عدت کے اندر ہوں تو آپ عدت کے دوران کیسے مجھے نکاح کا پیغام دیتے ہو بے شک آپ خاندان رسول ہو اس پر ابو جعفر نے ایک روایت نقل کی کہ فلاں صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا شوہر فوت ہو گیا تھا اور اس کی عدت کے دوران حضرت نے ام سلمہ کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا کہ نبی کا گھرانہ بڑا اونچا گھرانہ ہوتا ہے اور قسمت والوں کو یہ حاصل ہوتا ہے اس طرح کے ایک دو جملے آپ نے ام سلمہ کی طرف بھجوائے اور دوران عدت تھی ام سلم آنا زوجوا تھا تو ام سلمہ سمجھ گئی اور چنانچہ بعد میں <clears throat> نکاح بھی ہو گیا ام سلمہ کے ساتھ تو ابو جعفر محمد بن علی نے یہ بات سکینہ بنت حنزلہ کو بتائی کہ دوران عدت اشارتاً نکاح کا پیغام یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے قرآن نے اس کی اجازت دی <clears throat> چنانچہ <clears throat> اس عورت نے کہا ٹھیک ہے پھر تو بعد میں دیکھیں گے عدت جب ختم ہوئی تو یہی فرمایا کہ ولا ولاجنا علیکم فیما تم بھی من خطبت النساء عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں بھلے عدت میں ہو یا شوہر فوت ہو گیا ہو تو دوسرے کوئی شخص نکاح کا پیغام اشارہ کنار دینا چاہتا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے نکاح نہیں کر سکتے اگر کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ دوران عدت یعنی خارجی شخص وہ اپنا شوہر نہیں جس نے ایک طلاق یا دو طلاق دی خارجی شخص نے جو زید نے طلاق دی ہے عورت کو اس عورت کے ساتھ ایک اور شخص دوران عدت نکاح کر لیتا ہے اور شادی بھی کر لیتا ہے اس کو شریعت نے بہت سخت گناہ کہا ہے اور اس کا نکاح نہیں ہوگا وہ گناہ گار ہے اور وہ عورت واپس کر دی جائے گی اور وہ عدت گزارے گی وغیرہ یہ واقعہ دوران عدت کسی خارجی شخص نے اس عورت کے ساتھ نکاح اور شادی کر لی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا حضرت تو دین کے معاملے میں بہت مقصد یہ ہے کہ جذبات والے تھے دین کے معاملے میں لیکن جب حکم ہوا کہ یوں نہیں کرنا ہے تو پھر عجیب حضرت عمر کا غصہ تھا کہ فوراً ہی پانی ہو جاتا تھا کئی دفعہ کوئی منافقوں نے ایسی بات کہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا کہ حضرت اجازت دیں اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں آپ نے فرمایا قف رک جاؤ بس وہ حضرت عمر کا غصہ جو اتنا جاہو جلال والا تھا فوراً ختم ہو گیا اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس وقت کے حضرات نے یہ لقب دیا تھا کہ کان وقاف علی حدود اللہ تعالی کہ حضرت عمر رک جاتے ہیں جب اللہ کا آرڈر آ جاتا ہے یہ کمال ہوتا ہے چنانچہ آپ کی وفات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عجیب جملے کہہ دیے تھے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کو بتاتا ہوں یہ جذبات تھے تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا کہ من کا یاب المحمدن فین محمدن قدمات کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو اس کا خدا فوت ہو گیا من منکم یاب اللہ فین حی اللہ یبوت جس کا معبود اللہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ حی لا یبوت ہے تو فوراً حضرت عمر کا غصہ وہ سب ختم یہ اونچی بات ہے غصے کی تین قسمیں ہیں پھر کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا دوران عدت کوئی اونچے خاندان کی ایسی بات دفعہ لڑکی کوئی تو وہ دوسرے لوگوں نے ایسا کر دیا اور وہ نکاح اور رخصتی ہو گئی آپ بہت غصے ہو گئے اور فرمایا کہ اس شخص نے نس قطعی کے خلاف کام کیا ہے حتیٰ ابلغل کتاب و اجلا قرآن نے واضح کہا تھا کہ عدت کے بعد نکاح ہونا ہے اس نے دوران عدت نکاح کیا نکاح نہیں ہوگا اس کی شادی یہ سب حرام ہوا ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے اس پر غور کیا جائے کہ جس شخص نے ایسا کبھی بھی کیا اس شخص کے لیے یہ سزا ہے تاثیرن کہ اس عورت کے ساتھ عدت کے بعد بھی نکاح نہیں ہوگا کبھی جس عورت کے ساتھ دوران عدت کسی شخص نے نکاح اور شادی کر لی خارجی شخص نے حضرت عمر کا یہ فیصلہ ہے تعزیرن جیسے قاضی کو ایک حق حاصل ہوتا ہے تعزیر نافذ کر سکتا ہے تعزیرن حضرت عمر یہ اس کو سزا دے رہے ہیں کہ اس عورت کی عبدت ختم بھی ہو جائے تب بھی دوبارہ اس آدمی کا اس کے ساتھ نکاح ابدن نہیں ہو سکتا اس فیصلے کی تائید سب حضرات نے کی امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ امام مالک نے انفیہ نے کہ یہ بات صحیح ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایک مقام پہ فرمایا کہ موقع محل دیکھ لیا جائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ایک سزا کے طور پر تھا کہیں مطلب غلطی ہو گئی لڑکی نے جھوٹ بول دیا کسی کوئی پیغام آیا نا نکاح کا تو لڑکی نے جھوٹ بول دیا کہ میری عدت ختم ہے اس میں اب اس لڑکی کا قصور نہیں اس مسئلے کو زیر تحقیق للفقہ رکھ دیا جائے ایک قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں ہے کہ معاملے کی تحقیق کریں گے تو مقصد یہ ہے کہ نافذ یہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کہ اتنا بے عقل انسان ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فیصلہ دیا تو اس ترتیب پر ہونا چاہیے زمانے جاہلیت میں تو یہ لوگ ایسے تھے کہ سال عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب یہ اتنے بے تاب ہو گئے کہ دوران عدت نکاح کرنے لگ گئے جبکہ زمانے جاہلیت میں یہ متوفانہ زوجہات وغیرہ کی ایک سال عدت تھی تو ایک سال تک اس سے بولنا بھی کسی نے نہیں ہے اور الگ مکہ میں وہ حوالی مکہ کی کیا کہتے ہیں اس میں ایک چھپر بنایا ہوا تھا جس کا شوہر فوت ہو گیا اس چھپر میں ڈالو اس کو وہ خود ہی ادھر کوئی کسی کو خرچہ مرچہ کوئی دے دیتے وہ خود پکاتی رہتی وغیرہ کپڑے نہیں بدل سکتی نہا نہیں سکتی کنگھی نہیں کر سکتی اور میری کچیلی ہی رہنا ہے اور ایک سال رہنا ہے اور عجیب بے وقوفی تھی پھر وہ مینگنیاں پھینکنی ہیں تو پھر کسی نے کہہ دیا کہ ہاں اب تیری عدت ہو گئی ہے تو اب جاؤ نہاؤ فلاں زمانے جاہلیت میں تم ایک سال تک عورت کی عدت کا انتظار کرتے تھے اور قرآن نے اتنی آسانی کی کہ چار مہینے دس دن تو اس کا بھی انتظار نہیں کرتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہوا دوران عدت کے درمیان کسی نے نکاح کر دیا تھا باقی دوستوں بات یہ ہے کہ جو کسی کو تین طلاقے ہو جائیں اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایسی ترتیب ہو یا کسی کا شور فوت ہو جائے اور عورت وہ کہیں نکاح شادی کرنا چاہتی ہے تو لوگ معاشرے والے بڑی بری باتیں کرتے ہیں وہاں جی اس کی تو تین چار بچے ہیں تو پھر یہ پھر کیوں شادی کر رہی ہے فلان یہ غلط باتیں ہیں کرنی چاہیے شادی جس طرح اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ ایک مرد صحیح عاقل بالغ جوان بغیر شادی کے اس کا زندگی گزارنا مشکل ہے ایسے ہی خاتون کے بھی جذبات ہوتے ہیں صرف کوئی نفسانی خواہشات نہیں ہوتی اور بھی بہت سارے دل کے دکھ درد ہوتے ہیں جو بغیر شوہر کے انسان نہیں کہہ سکتا تو معاشرے میں ایسی شادی کرانی چاہیے جس کو تین طلاقیں ہو جائیں یا اس کا شوہر فوت ہو گیا اور ابھی وہ ٹھیک تندرست ہے یہ سنت ہے کوئی ایسی بری بات نہیں ہے ہم اصل میں ایسے کوئی عجیب ترتیب میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بہت ساری بدعات رسم و رواج لاطینی ہمارے اوپر بالکل ہر وقت سایہ کر کے بیٹھی ہیں اور ہر وقت سایہ کر کے بیٹھنے سے وہ پھر ہم رواج پر عمل نہیں کر سکتے ادھر آپ کا ایک بلو ایریا کا ساتھی ہے اس وقت میرا خیال ہے وہ یہاں سے بدل کر آسٹریلیا وغیرہ میرا خیال مجھے تو آپ لوگوں کی کمپنیوں کے نام نہیں آتے وہ حاجی صاحب والی کمپنی کو برجش پٹرولیم یا ایسا کچھ تھا میں اس کی بات کو سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا بڑی خوشی ہوئی دیکھو کتنے اچھے جذبات ہیں اس نے شادی کی اور دو تین بچے بھی ہیں لیکن کوئی نسبت وغیرہ کوئی کمزوری ہے بہرحال گھروں میں جو کوئی مسائل پریشانی ہے بیوی کے ساتھ ہی رہتا ہے تو اس نے کہا میں مولانا صاحب دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے شریعت کیا کہتی ہے میں نے کہا شریعت نے تو شروع ہی دو سے کیا ہے مسنا دو اللہ تعالیٰ فواہدہ اگر کوئی مسکین ہو انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک سے گزارا کرو شریعت نے تو شروع سے ہی بات دو سے کی کی ہے ایک دو ہونی چاہیے خدمت صحیح کرتی نہیں تو تو تجربہ کر لو اندازہ ہو جائے گا اس ساتھی نے یہ بات کہی کہ میں شادی دوسری کرنا چاہتا ہوں تو مجھے شریعت کیا کہتی ہے میں نے کہا اجازت ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ایوب صاحب گئے اپنا قانون ساتھ ہی لے کے گئے کہ چھ مہینے قید ہوگی شوہر کو فلان ہوگا ڈمکان ہوگا خود اپنی قیدیں بھگتے رہے ہاں تو کہتے صاحب میں ایسی یہ عجیب بات ہے جو اگلی بات ہے میں ایسی لڑکی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو بے سہارا متعلقہ ہے یا اس کا شور فوت ہو گیا جس کو سہارے کی ضرورت ہے تو میرا بھی فائدہ ہو جائے گا اور اس عورت کا بھی فائدہ ہو جائے گا کہ وہ بے سہارا ہے سچی بات ہے وہ عالم نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ بادشاہ اور سعید مجھے اس کی بات پر اتنی خوشی ہوئی کتنا اچھا جذبہ اللہ پاک نوجوانوں کو ایسا جذبہ دے کہ ان کے ایک اپنی ضرورت میں بھی اس نے ایک دوسرے کی ضرورت کو ملحوظ رکھا ہوا کہ جو بے سہارا ہو متعلقہ ہو فوت ہو گیا اس کا شور میں ایسے عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہ اچھی بات ہے ہم دوستوں ایسے برے ماحول میں ہیں کہ ہندوؤں کی آپ تو باتیں زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اگر بالفرض شور پہلے فوت ہو گیا تو عورت کو بھی ساتھ جلاؤ یا ہی محلہ کا اور ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ اس کو یوں ہی رکھے رکھتے ہیں رکھے رکھتے ہیں اور خواہ مخواہ کی باتیں فضول پھر معاشرے کے اندر بہتی رہتی ہیں فرمایا کہ اشارتاً متوفع زوجہ یا تین طلاقیں جس کو ہو گئیں اس کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے سکتے ہو ہمیں پتہ ہے تم نے کوئی دل میں بات رکھی ہوئی ہے جس کو ظاہر نہیں کر رہے ہو اشارہ کرنے کوئی حرج نہیں ہے بلا سے وہ تاً نکاح نکاح دوران عدت نہیں کر سکتے ہو حضرت عمر فاروق کی بات بتا دی فرمایا میں اب لوگ الکتاب اجلا عدت ختم ہو جائے تو اس کے بعد جان لو کہ جو دلوں میں کوئی باتیں ہوں وہ چھپ چھپ کے نہیں کرنی چاہیے مقصد یہ ہے کہ کسی متعلقہ یا اس کی عدت کے دوران کوئی گندی بات کوئی گندا پیغام وغیرہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس میں خلاف ادب بات ہو کہ میں تو تمہارے بغیر مرتا ہوں یا اس طرح بہت عاشق ہوں یا ایسا جملہ یہ بے ادبی ہے اس طرح جملہ مناسب مناسب نہیں ہے خلاف سنت ہے جان لو کہ اللہ رب العزت مغفرت کرنے والے مہربان ہیں